انکھیں انچ کیے ہوئے ان پر ذلت سوار یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے ودا تھا